صلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کو زیادہ یاد کرو دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرو کامیابی یقینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمی اس میں یہ الفاظ ہیں رب جعلنی لکا شکارن لکا ذکارن خلاصہ اعلہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کا خوب شکر ادا کرتا رہوں آپ کا خوب ذکر کرتا رہوں تو پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ذکر مانگ رہے ہیں جو حضرات اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس میں نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ اطمینان اور سکون نازل فرماتے ہیں کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ دائیں کی خبر نہ بائیں کی خبر صرف اللہ تعالی کی یاد اللہ اللہ اللہ ہمارے جو اکابر حضرات میں سے مولانا قاسم نوتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ یہ واقعہ نقل فرمایا ہے اور کئی کبار علماء کرام کا حوالہ دیا ہے کہ ان نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ مولانا قاسم ننوتی رحمۃ اللہ کمرہ بند کر کے ذکر فرما رہے تھے اللہ اللہ اللہ جب اللہ کی ضرب لگاتے تھے تو ایک دھماکے کی آواز آتی تھی تو بہر والے حضرات پریشان ہوئے کہ یہ دھماکہ کس چیز کا ہے دروازہ کھولا تو اندر جب گئے تو بالکل سائڈ کی طرف ایک سانپ تھا اور جب حضرت فرماتے تھے اللہ تو سانپ گرتا تھا اس کی آواز آتی تھی کہ اس کا یہ دھماکہ ہوتا تھا اور جب حضرت خاموش ہوتے تو وہ سانپ کھڑا ہو جاتا تھا جب پھر جب فرماتے تھے اللہ سانپ پھر گرتا تھا یہ اس کی آواز آتی تھی تو بیر والے حضرات سانپ کو مارا اور مار کر لے گئے لیکن حضرت کو پتہ نہیں چلا اسی وجہ کے ساتھ رہے اللہ اللہ اللہ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسا سکون اور اطمینان نازل فرماتے ہیں پھر ہر عمل میں قوت آتی ہے تمام عمل کا سرتاج ذکر اللہ ہر عمل کی روح ہے ذکر اللہ ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے جو پہلے ایک ضرب سر کے تالو پہ اور ایک ضرب پیشانی پہ اور ایک ضرب دائیں جانب ایک ضرب درمیان میں اور دو ضربیں بائیں جانب اور ایک ضرب پورے جسم پر اور پھر یہ تصور کے پوری کائنات کا ہر ذرہ ہر چیز میرے ساتھ اللہ اللہ کا ورد کر رہی ہے تو توجہ اور شوق کے ساتھ اس میں آدم اللہ کا ذکر فرمائے Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah این اہ ہونا اہنہ اہلہ اہم اہم اہم اہم اہم اہم این این اہ اہ اہ اہ این اہ این اللہ اللہ این اہ اہلہ اہلہ اہلہ اہلہ اہلہ اللہ اہلہ اللہ اہلہ اللہ اللہ اللہ اہن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ ان اہ ا الح ال انہ اہ اہم اہ اہم اہ اہم اہم اہم این این این